محمد بن علی المعروف امام باقر رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نما کے پاس آئے اور ان سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے نکلے تو ذوالقادہ کے پانچ دن باقی تھے ہم بھی آپ کے ساتھ نکلے حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو اسما بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنم دیا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ میں کیسے کروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غسل کر کے لنگوٹ باندھ لو پھر لبائک کہنا شروع کر دو سنن نسائی حدیث نمبر دو سو بانوے